نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں انقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے علم کا بھی مالک